بسم الله الرحمن الرحيم لیس البر ان تولوا وجهکم یہاں سے ہم نے پڑھا تھا ترجمہ میرے خیال پڑھ لیا تھا اور اس کی تشریح میرے خیال جس طرح کے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سید کریمہ کا قبل کے ساتھ رب یہ جو عید کریمہ اللہ چل کر رہا وجوہ کو تو یہ جو سورہ بکرا ہے تقریباً سوا تین یا ساڑھے تین پاروں پر مشتمل ہے تو پہلا پارا دوسرا پارا اور دوسرے پارا کے ابھی کچھ حصہ اس سورہ بکرہ پر مشتمل ہے اس طرح کی پہلے بتایا گیا تھا کہ سورہ بکرہ کا جو نصف ہے یعنی پہلا جو نصف ہے یعنی جو کہ تقریباً سوا پارا بنتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو احکام تھے جو گفتگو تھی وہ منفرین اور معاندین مخالفین کی طرف تھی سورہ بقرہ کے سوا پارے تک جو احکام تھے وہ منکرین اور معاندین مخالفین کی طرف تھی یعنی اکثر ان کا تذکرہ تھا اور بعض بعض جگہوں میں مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا تھا یہاں سے یہ جو ہے یہاں سے جو نصف حصہ ہے اس میں اکثر احکام اور فروض جو ہے اور مسلمانوں کی تعلیم لینے کے واسطے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ ان کا اجمال ہے اس عید کریمہ میں اور پھر آخر تک جو ہے نا اس کی اس اجمال کی تفصیل ہے اس صورت کے آخر تک تو جس طرح کی اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ تقریباً چھ چیزوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے اجمالی طور پر پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی تفصیل ہر ایک ہر ہر چیز کی جو ہے نا باقاعدہ مستقل تفصیل ہے اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ اس کا ربطہ اس کا جو پچ منظر ہے اور شان نزول ہے تو یہاں کہ بیت المقدس جو قبلہ تھا بیت المقدس یہود کا بھی قبلہ تھا اور نشہ کا بھی قبلہ تھا لیکن اس میں کی تعین میں یہودیوں کا سمت الگ تھا اور نسرا کا سمت الگ تھا بیت المقدس کا جو مغربی سمت تھا مغربی طرف اور یہود کا قبلہ شمار کیا جاتا تھا اور بیت المقدس کا جو مشرقی سمت تھا مشرقی طرف تھا اور نسارا کا قبلہ شمار کیا جاتا تھا اور یہ دونوں یہود اور نصارہ یہود اپنے مغربی سمت کو و نصارہ اپنے مشرقی سمت کو یہ قابل فخر سمجھتے تھے تو اس پر یہ آیت کریمہ ہوئی کہ صرف ان اطراف کی طرف جو ہے نا خواہ مشرق ہو یا مغرب ہو ان کی طرف یہ معذرت مکرم محترم نہیں ہے بلکہ اس میں جو اللہ تعالی کی طرف سے تعلیمات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام حکم ہے اصل چیز جو نا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی چیز کی طرف یا جس کی طرف حکم دیں گے اسی کو بجا لانا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی شمار ہوا کرتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی اور اس کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو پھر ان سمتوں کا کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہاں پہ ان دو ان دو سمتوں کا یا ان دو اطراف کا تذکرہ خصوصی طور پر خاص طور پر اس لیے اس لیے کیا گیا کہ یہود اور نے بقیہ جتنے بھی اہم مسائل تھے ان سب کو چھوڑ کر جو ہے نا اس میں لگے ہوئے تھے ان سمٹوں میں لگے ہوئے تھے تو چونکہ یہود اور نصارہ کی ساری توجہ ان دو چیزوں پر مرکوز تھی ہر وقت جو ہے اسی کا تذکرہ کیا کرتے تھے اسی, میں بحث و کیا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دو باتوں کے علاوہ جو یہ کرتے ہیں اسلام میں شریعت میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں ہے تو ان دو باتوں کو انہوں نے اتنا بڑا کر کے جو ہے نا پیش کرتے تھے کہ جیسے اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو ہی نہ حالانکہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس میں مسئلہ نہیں تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے مسائل تھے بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی اور انہوں نے جو اہم چیزیں تھی اہم مسائل تھے اہم احکام تھے ان کو پش پش ڈال کر اپنی پوری توجہ جو ہے نا ان دو باتوں کی طرف کی تھی یعنی یہود اور نے تو اس آیت کریمہ سے جو ہے نا اللہ تعالی ان کی ہے اس گمان کی ہے اس عقیدتی کی جو ہے نا تردید فرما رہا ہے اصل بات جو ہے نا حقیقت یہ خدا پرستی ہے اور نیک کرداری ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو جس بھی طرف ہو جس بھی سمت ہو اس کو اگر بجا لایا جائے تو اصل احترام عزت اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے بذات خود یہ اطراف جو ہے نا اس میں کوئی عزت نہیں ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ایسی کریمہ ہے جس طرح کی پہلے بتایا گیا کہ ان میں چیز چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں تقریباً شریعت کے جو احکام ہوا کرتے ہیں جن کا محاصل خلاصہ جو ہے تین باتیں ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو اعمال نمبر تین اخلاق یہ شریعت کی جتنی بھی احکام ہیں ان تین قسموں کے ارد گرد گھومتی ہے عقائد کی تو پھر اگر الگ تفصیل ہے کہ عقائد کس کو کہا جاتا ہے کون کون سی باتیں کون کون سی چیزیں جو ہے نا یہ عقائد کے تحت آتی ہے اسی طرح اعمال اور اخلاق ہے اور کی تفصیلات ہے وہ تو الگ ہے تو خلاصے کے طور پر جو ہے نا شدت میں تمام کے تمام احکام کو جو ہے نا ان تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ان تین چیزوں کی طرف جو ہے نا ان تین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو اعمال نمبر تین اخلاق اور ان تین کے علاوہ باقی جتنی بھی جزیات اور کلیات ہے یا ابواب ہیں ان کے محتاط محتاط آتے ہیں ان کے آتے ہیں اور اس آیت کریمہ میں یہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی تھی جس کی ہم ابھی تشریح پڑھ رہے ہیں تفصیل پڑھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں جو ہے نا شریعت کے انہی تین باتوں کو انہی تین قسموں کو جو ہے نا جو کہ پوری شریعت کے تقریبا مخلاصے کے طور پر ہے اس آیت کریمہ میں انہی تین چیزوں کو جو ہے نا ان تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی عقائد کا بھی اعمال کا بھی اخلاق کا بھی اجمالی طور پر تفصیل تو انشاءاللہ وہ پھر آگے آتی جائے گی اور ہم ایسا ایسا پڑھتے جائیں گے تو اس لیے اس آیت کریمہ کے بارے میں جو ہے نا یہ وارد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ من عامل بهذه الايه فقد استكمل الايمان کہ جو اس آیت کریمہ پر اس آیت مبارکہ پر عمل کر لے تو گویا کہ اس کا ایمان مکمل ہوا یعنی یہ چونکہ اجمال ہے یعنی عقائد اعمال اخلاق انہی تین تینوں کا اس میں تذکرہ ہے تو گویا کہ یہ خلاصہ ہوا یعنی جتنی بھی احکام ہے تو جو اس پر عمل کرے گا گویا کہ اس نے تمام کے تمام اعمال پر عمل کر دیا تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی ان آیت کریمہ میں سے شمار کی جاتی ہے جن کو جوامل کریم کہا جاتا ہے یعنی یہ تو چھوٹی سی آیت کریمہ لیکن اس میں پوری کی پوری شریعت کے جتنے احکام ہیں ان کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے ایک اور بات اس کریمہ میں اس آیت میں چھ باب بیان فرمائے گئے ہیں نمبر ایک ایمان باللہ ایمان باللہ سب سے پہلی بات ہے ولیکن من آمن باللہ من آمن باللہ سب سے پہلی بات ایمان باللہ ہے یعنی اللہ پر ایمان لایا ہے ان کا تعلق جو ہے نا عقائد سے ہے والیوم الاخر اور دوسری بات جو ہے نا آخرت کے دن پر قیامت کے دن پر معاشر کے دن پر روز جزا کے دن پر ایمان لائے اس کا تعلق بھی عقائد سے ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا ایمان بالملائکہ ہے اور اس کا تعلق بھی عقائد سے ہے یعنی یہ عقیدہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے نمبر ایک کہ وہ مومن ہو یعنی مسلمان ہو اللہ پر اس نے ایمان لایا ہو پر لایا ہو ملائکہ پر لایا ہو نمبر چار ایمان بالکتاب یعنی جو کتب سماویہ ہے جو کتب سماویہ ہے چار جو مشہور ہے تورات انجیل زبور فرقان یعنی قرآن کریم اور اس کے علاوہ جو سو حضرت انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں سو کے قریب ہے چار مشہور کتابیں ہیں تورات انجیل زبور فرقان یعنی قرآن مجید اور اس کے علاوہ سو صحیفے ہیں پچاس جو ہے نا حضرت شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں اور تیس جو ہے نا حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں اور دس حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جو ہے نا بیس کے قریب ان دونوں پر دس دس یا دونوں کو ملا کر جو ہے نا بیس یہ ان پر نازل ہوئے ہیں تو ایمان بالکتب میں یہ بھی اس کا تعلق بھی عقائد سے ہے اس کا تعلق بھی عقائد سے ہے تو کتابوں پر ایمان لایا جو چار مشہور کتابیں ہیں یہ بھی اور اس کے علاوہ جو صحیفے ہے اس کی تفصیلات کیا ہے اس وہ ضروری نہیں ہے صرف یہ ماننا ہے یہ یقین کرنا اس پر ایمان لانا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہے صحیحوں کی شکل میں ہو یا مشہور کتابوں کے مشہور کتابیں کی شکل میں اس کا رکھنا یہ عقائد میں سے شمار ہوتا ہے ون نبی ون نبی نمبر پانچ جو ہے نا ایمان بالانبیاء یعنی جتنی بھی انبیاء گزرے ہیں ہمارے جو نبی ہے وہ تو خاتم نبیین ہے اس کے بعد اور نبی نہیں آئیں گے اس پر تقریباً قرآن کریم کی سو آیت کریمہ دال ہے سراحتن اور تقریباً دو سو یا دو سو دس کے قریب احادیث مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور نبی کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا نہ آ سکتا ہے اور جو آئے گا جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں میں ہے اور زمانے کے آخر میں جو ہے نا وہ اتریں گے تو وہ جو ہے نا نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے یعنی اپنے وقت میں اپنے زمانے میں تو وہ نبی تھے لیکن اب جب آئیں گے تو بطور نبی کے نہیں آئیں گے بلکہ بطور امتی کے آئیں گے اور اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجالون قذابون تقریباً اور جھوٹے انبیاء آئیں گے یعنی وہ نبی نہیں ہوں گے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے خود وہ جھوٹا دعویٰ کر لیں گے وہ دئی بن جائیں گے کہ ہم انبیاء ہیں تو آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کی بات نہیں مانی وہ انبیاء نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹے ہیں دجال ہے قذاب ہے جس طرح کہ آج کل ہمارے اس وقت عرصر میں جو ہے نا غلام احمد قیدانی کے نام سے ایک بندہ تھا ہندوستان میں تو انہوں نے بہت سارے دعوے کیے سب سے آخر میں پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ میں کیا ہوں نبی ہو اور باقاعدہ اس کی تربی لگئی لکھی گئی ہے تو اس سے پہلے تقریباً جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے ان کو جو ہے نا اپنے اپنے وقتوں میں مسلمانوں نے ختم کیا خود رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اس طرح بعض لوگ تھے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے نا سب سے بڑا مارکہ جو ہوا وہ اسی ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا تقریبا جتنی بھی غزوات ہوئے ہیں اس میں میرا خیال میں دو, دو سو ستر کے دو سو ساٹھ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اور صرف اس ایک مارکہ میں جو کہ ختم نبوت کے سلسلے میں تھا بارہ سو صحابہ کرام شہید ہوئے اس قتل نوت کے مسئلے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نقی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا ہے اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا دجال ہوگا قضا ہوگا جیسا کہ ہمارے زمانے میں جو نہیں غلام احمد قدانی ہے لیکن اس پہلے زمانے میں جسے بھی یہ لوگ دعوت کیا کرتے تھے تو ان کو جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تھا یہ ایک ایسا لئین ملعون علیہ ما علیہ رہ گیا ہے کہ اس کے پیروکار جو ہے نا ابھی تک ہے مختلف ملکوں میں خصوص پاکستان اور ازدان میں تو اکثر رہتے ہوں کہ اس کے علاوہ اور ملکوں میں بھی ہے لیکن علماء اکرام نے پھر بھی ہمارے جو علماء ہیں اقابیر علماء دیوبند انہوں نے جب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اس وقت سے لے کر جو ہے نا آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے ہر میدان میں ہر فورم پہ جو ہے نا ہر وقت ان کو عوام لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے پوری قوم کے سامنے جو ہے نا ان کے بتلان کو جو ہے نا وہ ظاہر کیا ہے اور لوگوں کو یہ شعور دیا ہے اور باقاعدہ عالمی مجلس تحفظ مدد کے نام سے جو ہے نا ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے جتنی بھی اکابرین علماء دیوبند ہے اور اس مسئلے پر تقریباً دوسرے جو مسالک والے ہیں ہو یا شیعہ ہو دوسرے دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں اس مسئلے پر جو ہے نا تمام کے تمام متفق ہیں خیر اور جو نبیین جو پانچویں چیز ہے اس کا تعلق بھی کس سے ہے عقائد سے ہے جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ٹوٹل ان آیت کریم چیزیں بیان کی گئی ہے جو کہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو اعمال نمبر تین اخلاق تو یہ جو پانچویں چیز ہے یہ بھی عقائد کا تعلق بھی اخلاق میں سے ہے تو پھر اس میں جو ہے نا اب انبیاء کی تعداد کتنی ہے انبیاء کتنے تھے نبی کتنے تھے اور رسول کتنے تھے اور انبیاء تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جو ہے یہ انبیاء ہیں ان سب پر ایمان لانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے لا ضمی ہے اور اسی طرح رسول تقریباً تین سو تیرہ کے قریب کم و بیش جو ہے یہ رسول آئے ہیں تو ان پر بھی یعنی رسولوں پر بھی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء پروین یہ جو نبیین کہا گیا ہے اس کریمہ میں اس سے وہ تمام کے تمام انبیاء مراد ہے یہ رسول بھی اس میں شامل ہے اور نبی بھی اس میں شامل ہے تو یہاں تک یہ جو آمن ایمان باللہ نمبر ایک ایمان بالیوم الاخر دو اور ایمان بالملائکہ تین ایمان بالکتب چار اور ایمان بالانبیاء یہ پانچ تو یہاں تک ان پانچ چیزوں کا تعلق جو ہے نا یہ عقائد سے تھا ان پانچ باتوں کا تعلق عقائد سے تھا یعنی یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہونا چاہیے وآت المال على حبه حبه واليتامى والمساكين وابن سبيل والسائلين وأقام الصلاة یہ یہ یہ جو اعمال اعمال ہے ہے اصل مال ذوي القربى اس میں اعمال کا تذکرہ ہے وسائلین اور کی کن کن لوگوں سے جو ہے نا اچھائی کرنی چاہیے ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے ان کا مدد کرنا چاہیے اور اگلا جو ہے واقام الصلاة وآت الزکاة والمفون بأهدهم اس کا تعلق جو ہے نا جو ہم نے تین قسمیں بنائی تھی ان میں سے نمبر ایک عقائد نمبر دو اعمال نمبر تین اخلاق تو ان کا تعلق جو ہے نا ان کا تعلق بھی جو ہے نا اعمال سے اقامۃ الصلاۃ و اتا زکات اور یہ جو والموفون بعهدهم اذا عهدوا والصابرین فی البأساء والضراء تو اس میں جو ہے نا اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہاں پہ پھر یہ تو یہ اس کی یہ تھوڑی تفصیل اور تشریح ہو گئی دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ وآت المال على حبه قربا تو جو ہے نا یہ کس کو کہا جائے گا قربا کس کو کہا جائے گا تو یہ قرابت جو ہے نا جس میں مودت ہو اور جس میں قرابت ہو یعنی جو اپنے رشتہ دار اپنے گھر کے جو افراد ہوا کرتے ہیں اور اس آیت کریم میں دوسری جگہ جو ہے نا یتامہ کا ذکر کہ یتامہ کس کو کہا جاتا ہے یتامہ جو ہے نا اس لڑکے یا اس لڑکی ہے کو کہا جاتا ہے جو نابالغ ہو یعنی نابالغ ہو اور اس کے والدین والد جو ہے نا مر گیا ہو نابالغ ہو اور وہ اس کے والد مر گئے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ مساکین مساکین کس کو کہا جاتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس سے اگلے نمبر پہ ابن سبیل ابن سبیل جو ہے نا وہ مانگنے والا محتاج مانگنے والا وقاو محتاج ہو یا محتاج نہ ہو اور ابن سبیل جو ہے نا یہ مسافر کو بھی کہا جاتا ہے سائلین تو مانگنے والے اور اور اس کی زمن میں جو ہے نا ایک یہ بات بھی ہے کہ اولائک هم المتقون اولائکا هم هم الاولائکا الموصوفون بما ذکر صدقوا در المتقون تو جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ پوری شریعت کے احکام کا خلاصہ جو ہے تین چیزیں نمبر ایک عقائد نمبر دو اعمال نمبر تین اخلاق تو اس ایسی کریمہ میں ان تینوں چیزوں کا عقائد اعمال اور اخلاق انہی تینوں کا جو ہے ہے نا تذکرہ اور آیت کے میں فرمایا گیا ہے المتقون اس اس آیت کریمہ میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کیا انبیاء اور رسول میں عورتیں بھی آئی ہے یا صرف مرد آیا ہے عورتیں بھی ہے کہ عورتیں رسول اور نبی ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ جس طرح کے بعض حضرات نے کہا ہے کہ حضرت ہوا اور حضرت سارہ حضرت مسا اور حضرت علیہ والسلام کی والدہ جو ہے نا یہ چار جو عورتیں ہیں ان کو انہوں نے نبی مانا ہے تو اس میں جو ہے نا ان پر رد ہے اس کریمہ میں جو ہے نا ان پر رد ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہے نا تمام کے تمام سب کے سب جو ہے نا وہ مرد ہی تھے عورتوں میں کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ نہیں آیا بلکہ تمام کے تمام جتنی بھی انبیاء تھے وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہو تو اس پورے کا خلاصہ یہ ہوا کہ آیت کریمہ کی شروع میں جو دو سمتوں کا تذکرہ کیا گیا مشرق اور مغرب کا مغرب جو یعنی ہے یہود کا قبلہ بیت المقدس مغربی سم کا اور مشرقی سم تھا تو یہ ہر وقت جو ہے نا مباحثہ کیا کرتے تھے اور اسی کو جو ہے نا قابل فخر بات سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس آئی اس کی تدید فرمائی ہے کہ یہ سب سے جو ہے نا بڑی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکام ہیں اور دوسرے نمبر کا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو ہے نا یہ تقریباً خلاصہ ہے جتنے بھی شرط کے حکام ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو اعمال نمبر تین اخلاق انہی تین چیزوں کا جو ہے اسی میں تذکرہ ہے اور آخر میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء جو ہے نا رسول جو ہے نا جتنے بھی تھے تمام کے تمام وہ مرد ہی تھے عورتوں میں کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آیا ہے اور جنہوں نے کہا ہے جس طرح کہ بتایا گیا چار عورتوں کے متعلق تو وہ صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء وہ مرد ہی تھے انشاءاللہ کل سے اس کی جو یہاں پہ کتاب کی جو تشریح ہے کتاب کی جو کے اندر لکھا ہوتا ہے درمیان تو انشاءاللہ وہ اگر زندگی باقی رہی پڑھیں گے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته